اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وسلام اشرف الانبیاء والمرسلین و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و وصحابہ اجمعین رب اشرح لی لی صدری ویسر امری شرحل وسر وحلم افقہ رب زدنی علم آج ہم پارہ نمبر پندرہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ جو پارہ اب یہاں پر بنی اسرائیل کر کے بنی اسرائیل بھی صورت کا نام ہے اور دوسرا نام اس کا السرا بھی آتا ہے چوتھی منزل یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس میں بارہ رکو آئیں گے ٹویلو رکو اور آیات ون ہنڈریڈ الیون ہے بنی اسرائیل اگر نام لیتے ہیں تو اسرائیل کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور اگر اسرا نام ہے تو پھر رات کا جو سفر معراج کا جو سفر ہوا تھا اسرا و معراج کے نام سے مشہور ہے نا یا تو رات میں لے کر چلنا اس کو بھی کہتے ہیں اسرا اور بنی اسرائیل اس لیے نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے اور السرا اس لیے کہ اس صورت میں اسرا و معراج کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے یہ جو صورت ہے وہ مدینہ ہجرت کرنے سے تقریباً ایک سال پہلے اسرا ہو گیا تھا یعنی اسرا و معراج کا واقعہ ہو گیا تھا اس وقت یہ صورت نازر ہوئی تھی اور اس صورت کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کو کہ بن اسرائیل کا بھی ذکر ہے اسرا کا بھی آتا ہے اسرا و معراج کا اور صورت کی جو شروعات ہی ہیں وہ معراج کے ذکر سے ہو رہی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس صورت میں کہ قرآن دنیا والوں کے لیے رہنمائی ہے ویسے بھی کامن ہر صورت میں ایک ہی میسج کامن ہے توحید کا تو یہاں پر بھی وہی میسج دیا گیا ہے توحید کے بارے میں چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے ٹینتھ تک جس میں واقعہ معراج کے بارے میں ہے اور تاریخ بنی اسرائیل کی اس بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں شارٹ میں ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک سیر کرائی تاکہ ہم اسے نشانیاں دکھائیں اسراء و معراج میں کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف جبریل علیہ السلام لے کے گئے تھے اور یہ خواب میں نہیں تھا بلکہ جسم کے ساتھ گئے تھے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا خواب میں گئے تھے یا روحانی جسٹ سفر تھا اگر روحانی ہوتا خواب ہوتا تو سب مان لیتے اس میں ماننے کسی کو دقت نہیں تھی کافروں کو بھی دقت نہیں تھی لیکن چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ گئے تھے اس لیے انہوں نے آبجیکشن لیا تھا کافروں نے آگے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے پھر آگے فرمایا تم ان لوگوں کی نسل ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کرایا تھا نو علیہ السلام کو یاد رکھے آدم ثانی کہا جاتا ہے سیکنڈ آدم کیوں کیونکہ سب جو بھی نو علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے یعنی جو کافر بھی تھے اور ایمان والے بھی تھے جو کافر تھے وہ سب کے سب ختم کیے گئے ایک بھی کوئی کافر بچہ نہیں اور جو بچے تھے وہ مومن بچے تھے جو نو علیہ السلام کے ساتھ تھے باقی کی سارے نسلیں کہتے ہیں ختم ہو گئی تھی تو اس لیے کہا گیا کہ تم یعنی ہم بھی خود نو علیہ السلام کے نسل سے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی نسل سے ہم سب ہیں نا تو اس کے بعد کیا ہو گیا نو علیہ السلام کے وقت شرک کرنا شروع کیا لوگوں نے اور اس کے بعد سارے جو مشرق تھے ان کو ختم کیا گیا اور مومن بندے باقی رہ گئے لیکن مومن بندوں کے بھی بچے کچھ مومن تھے اور کچھ کافر نکلے بعد میں انہوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا تو مکسچر ہے یہ سب جنہیں ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کرایا اے بنی اسرائیل تمہیں تورات میں اس فیصلے کی خبر دی گئی تھی کہ تم دو بار خرابی پھیلاؤ گے اور سرکشی کرو گے اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے کس بارے میں ہے دو مرتبہ انہوں نے کیا کیا تھا بہت ساری خرابی پھیلائی تھی ویسے بھی یہ جو یہودی تھے وہ بہت فسادی ابھی بھی فسادی ہیں بہت بدماشیاں کرتے ہیں تو اس لیے ان کے سزا کے طور پر دو بار پہلے ہی ان کو سزا دی گئی تھی ان کی خرابیوں کی وجہ سے اور آج بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ ان کے اوپر آفت آئی ہوئی رہتی ہے اب یہاں جو بتایا گیا ہے جب پہلا وقت آیا تو ہم نے تم پر بڑے خوفناک بندے بھیجے انہوں نے تمہیں تحس نہس کر دیا اب یہ قصہ ہے بخت نصر کے حملے کا بخت نصر نے ان کے ساری چیزیں جو تھی وہ برباد کی ایون تورات کو بھی اس نے جلا دیا تھا ختم کر دیا تھا کچھ باقی نہیں رکھا اتنا اس نے ظلم کیا تھا ان لوگوں پہ کیونکہ یہ بہت زیادہ خرابے پھیلا رہے تھے تو پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا پھر کیا ہوا کچھ دیر بعد ہم نے تمہاری مدد بھی کی اور تمہیں ہر طرح کے ساز و سامان سے مہیا کر دیا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کیونکہ دوسرے بار انہوں نے پھر سے خرابیاں شروع کی فساد کرنا شروع کیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا وہ بھی زبردست تھے کیوں تاکہ تمہارے چہروں پر رسوائی پھیر دے تم کو رسوا کر دیں اور بیت المقدس میں داخل ہو کر اسے تہس نہس کر دے یہ حملہ جو تھا وہ رومنس کا تھا انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا تھا کہ سب کچھ ان کا برباد کیا گیا یہودیوں کا انہوں نے بہت ان کے اوپر ظلم کیا اور کچھ باقی نہیں رکھا آگے فرمایا اے بنی اسرائیل اب بھی باز نہ آ جاؤ اگر تیسری بار تم نے ہماری نافرمانی کی تو پھر تمہیں سزا ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے فتنے فساد بہت پھیلائے تھے بغاوت پہ آئے تھے بداہدیہ بھی کی وعدے کر کے پورے نہیں کیے پھر سرکشی بھی ان میں بہت زیادہ تھی چھیڑ چھاڑ بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے کچھ کو تو قتل کیا گیا کچھ کو وطن سے نکالا گیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی سارے یہودیوں کو عرب علاقے سے نکال دیا گیا کیونکہ یہ بہت فتنے فساد پھیلا رہے تھے تو کوئی بھی کنٹری ہو اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک لمٹ کے باہر اگر انسان جاتا ہے تو اس کو اس طرح کی سزا دی جاتی ہے تو وہی ان کے ساتھ ہوا اور آج بھی دیکھیں اس کے بعد بھی دیکھیں آج کی بات نہیں اس کے بعد بھی دیکھیں ہٹلر وغیرہ نے کیا کیا تھا تو ان کی بدماشیوں کی وجہ سے یہ آفت میں آ گئے تھے اب سب کے لیے قرآن رہنما ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جو بھی ایمان لائے گا وہ خوشخبری پائے گا اور خاص طر سے جنت الفردوس رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر الیون سے لے کے ٹوینٹی ٹو تک جس میں نیت اور اعمال کا نتیجہ اس کے بارے میں آتا ہے انسان بڑا جلد باز ہے وہ بھلائی کی طرح بسا اوقات برائی مانگنے لگتا ہے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے دیکھیں بہت زیادہ شدت سے ہمیں کچھ درد ہوتا ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کیا بولتا ہے کہ اللہ موت ہی دے دے تو اچھا ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بہت جلد باز ہے انسان صبر نہیں کر پاتا ہے اور ایسے ہی خود کے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے دیکھو ہم نے رات اور دن اپنی قدرت کے دو نشانے بنائے ہوئے رات کو تاریخ اور دن کو روشن بنایا اس میں بھی سبق ہے کہ اندھیرے کے بعد اجالا بھی ہے تم کو تکلیف ہو رہی ہے نا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ روشنی ہو جائے گی تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی تاکہ تم دن میں اپنے لیے اب دن کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا کہ اپنے لیے رب کا فضل یا روزی تلاش کرو اس لیے ہم نے دن کو بنایا ہے ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے گردن میں لٹکا دیا گیا کیا نظر آ رہا ہے کہیں پہ اعمال نامہ لٹکا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہر ایک کے گلے میں وہ اعمال نامہ لٹکا ہوا ہے جیسے ایک یو ایس بی کتنی چھوٹی ہوتی ہیں اور اس میں کتنی ساری چیزیں ہم سیو کر کے رکھ دیتے اب یہ یو ایس بی سے بھی کوئی چھوٹی چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہمارے گلے میں لٹکی ہوئی ہے ہمارے سارے کے سارے اعمال اس کے اندر درج ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں ایک ایک بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کیا کیا تھا اچھا کیا برا کیا سب لکھا ہوا ہے ہمارے گردنوں میں لیکن ہم نکال بھی نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے اس کو وہ قیامت کے دن نکالے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اسے پڑھ لیں خود پڑھ لیں کیا ہے تیرے اعمال نامے میں کیا تو کرتا تھا یا کرتی تھی یہی تیرے احتساب کے لیے کافی ہے تو خود دیکھ لیں تم نے کیا کیا تھا تم اپنے آپ سے تو چھپا نہیں سکتے اگر سامنے کسی کو بول رہا ہے کہ نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تو دوسروں کو تو بول رہے ہیں لیکن اللہ سے تو چھپ کے نہیں رہ سکتے یاد رکھو ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا جو بھی جو کچھ کرے گا اپنے اپنے بوجھ کو اٹھائے گا آگے فرمایا ہم جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دولت مند لوگ ہوتے ہیں وہ نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس طرح سے حالات پورے لوگ نہیں ہوتے کہ اگر کوئی اس میں اچھا بندہ ہے تو اللہ پوری طرح اس کو برباد نہیں کرتا لیکن جب نافرمانیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے حد سے بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے عذاب آ جاتا ہے کئی آپ نے باتیں سنے ہوں گے کہ کہیں پہ بہت زیادہ زنا کاریاں ہو رہی تھیں وہاں سیلاب آ گیا طوفان آ گیا اور سب ملیا میٹ ہو گیا اس طرح کے ہمیں آج بھی ایسی باتیں سننے ملتی ہیں تو جہاں پر بہت زیادہ نافرمانیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر ہلاکت آ جاتی ہلاک کیا جاتا ہے اور ہم انہیں بری طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں نو علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قومیں اپنی بدعمالیوں کی سزا میں ہلاک ہو چکی کئی قصے جو تمہیں بھی پتہ ہیں پھر آگے فرمایا جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہو دنیا ہی دنیا مانگ رہا ہے اور بس اس کو فکر صرف اور صرف دنیا کی ہے اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق صرف دنیا میں جتنا چاہے اور جو چاہے وہ دے دیتے ہیں اور آخرت کے انعامات سے محروم رکھتے ہیں ہم کبھی پوچھتے ہیں نا کہ یہ یہ تو بہت نافرمان لوگ ہیں ان کو کیوں اللہ دے رہا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ زندگی میں ایسے کام کیے ہوتے تو ان کو اللہ دنیا میں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا مگر صرف آخرت کے طالب کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے تو ہمیشہ یاد رکھے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگا کرے آخرت کی سب سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر ٹوینٹی تھری سے لے کے تھرٹی تک جس میں دعوت حق کے چند اہم احکام دیے گئے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ یہی کامن میسج آپ کو پورے قرآن میں دیکھے سب سے زیادہ یہی میسج ملے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ یا شرک نہ کرو شریک نہ ٹھہراؤ پھر کہا گیا اس کی عبادت کرو ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو کیونکہ بوڑھے جب ہو جاتے ہیں تو بچوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اکثر ماں باپ تو کیا ہوتا ہے یہ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو بچہ ہی سمجھتے ہیں ماں باپ کو اور جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں ڈانٹ ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ادب سے ان کے ساتھ بات کرو جھڑکو نہیں ان کو جھڑک کے بات نہیں کرنا ہے ان کے سامنے شفقت اور عاجزی کے ساتھ جھکو اور ان کے حق میں دعا بھی کرو رب رحم ہما کما رب بیان صغیرہ اے ہمارے رب جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تو ان کے حال پر بھی رحم فرما ان کے لیے بھی دعا کرے وہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتے رہتے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے وہ دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں بس بچوں کے لیے دعا کرتے لیکن بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا خیال ہی نہیں کرتے تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ان پہ بھی رحم فرما کیونکہ ہم بچپن میں جو تھے ان کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے ہم اپنی چیزیں خود نہیں کر سکتے تھے ہماری غلازت بھی انہوں نے صاف کی تھی تو ان کے لیے دعا کیا کریں اگر بلا ارادہ ان کی خدمت میں تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہیں ہم کبھی کوتاہی کر لیتے ہیں تو پھر کیا کریں تو اللہ معاف کرنے والا ہے کیونکہ کوتاہی ہو گئی کبھی ہو جاتا ہے مسٹیک ہو جاتی ہم سے تو اللہ معاف کرنے والا ہے ہم اللہ سے بھی معافی کی دعا مانگیں اور ان سے بھی سوری کہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں آگے فرمایا رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرو فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں جتنا لمٹ میں چاہیے وہ لانا ہے لیکن اس سے زیادہ فضول خرچی نہیں بنا وجہ کے اتنے ڈیکوریشن کرتے ہیں عورتیں بنا وجہ کی چیزیں لا کے گھر میں بھرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو ہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ چیزیں پھر سے دوبارہ وہ چیز لاتے ہیں پھر بولتے ارے یہ تو میرے پاس پہلے سے ہی تھی تو یہ شیطان کے بھائی یہ کہا گیا فضول خرچی کرنے والے اور نہ ایسے بخیل بنو کنجوس بنو کہ گردن سے ہاتھ باندھ لو اتنے بھی کنجوس نہ بنو یعنی جو انسان مومن ہوتا ہے نا وہ معتدل ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے نہ زیادہ نہ کم جتنی ضرورت ہے وہ بھی کرنا ہے وہ لانا ہے وہ یوز کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی کو کچھ بھی نہ دو تم یعنی کسی کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ایسا بھی نہیں کرنا اور کبھی ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ سب سب کچھ کسی کو دے دو اور پھر حسرت کرتے بیٹھو یہ بھی نہیں کرنا ہے تو یہ دونوں چیزیں اعتدال سے خود کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی اعتدال میں ہونا چاہیے کہ سب کچھ بھی دے کے نہیں بیٹھو تاکہ ہاتھ ملتے رہیں اور کچھ بھی نہ دو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے رکو نمبر فور ہے آئے نمبر تھرٹی ون سے لے کے فورٹی تک جس میں مزید احکام آئے ہوئے ہیں کہا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی یعنی غریبی کے خوف سے قتل نہ کرو اکثر کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے پریگننٹ ہو گئے اور کہتے کہ اتنے بچے کیسے پالیں گے تو پھر ان کو پہلے ہی قتل کیا جاتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے تو کہا گیا کہ غریبی کے خوف سے تم قتل نہ کرو کیونکہ اللہ ہی ان کو بھی ادا کرنے والا اور تم کو بھی عطا کرے گا اور زنا کے قریب نہ جاؤ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے قریب تک زنا کرنے کی بات تو دور ہی کیا ایسی چیزیں بھی نہ کرو کہ زنا کے وہ قریب کر دیں جیسے نامحرموں کو ہینڈ شیک کرنا یا نامحرموں کے ساتھ ملنا جلنا اور ان سے بنا وجہ کے گپ شپ لگانا بھلے ہی وہ چیٹ کر رہے یا کسی بھی طرح ڈائریکٹ کر رہے تو یہ ساری چیزیں زنا کے قریب لانے والی ہوتی ہیں اور کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو اگر کوئی قتل ہو جائے یعنی غلطی سے کوئی قتل کرتا ہے تو مقتول کے وارث کو قصاص کا مطالبے کا حق ہے کہ وہ جو مقتول کا وارث ہے اس کو تم کو قصاص کی جو دیت وغیرہ ہے وہ دینی ہوگی مگر وہ حق سے زیادہ بدلہ لینے کی فکر نہ کرے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو وہ وارث ہے وہ کہے ہمیں دیت بھی دے دیں اور اس کا قتل بھی کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے کسی پہ بھی زیادتی نہیں آگے فرمایا یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اور فن کے مال کے قریب بھی نہیں جانا کہ اس کے مال سے کھانا شروع کر دیں یہ بھی نہیں ہونا ہے کیونکہ اکثر کیا کرتے یہ جو یتیم اور عورتیں ہوتی ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں ان پہ ہی زیادہ ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ نے ان کے حقوق کے بارے میں بھی بہت ہمیں نصیحت کی ہے کہ ان کے حقوق کو پامال نہ کرو ان کا بھی خیال رکھو اور وعدے پورے کرو وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ ہونے والی ہے وعدے کرنے کے بعد توڑنا نہیں ہے آگے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو دیتے وقت کم کرتے ہیں لیتے وقت زیادہ لیتے ہیں تو یہ بھی نہیں کرنا ہے پھر آگے اور فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑھو بار بار وہ نہیں پتہ تو بار بار اس کے پیچھے پڑ جانا جو نہیں معلوم ہے زیادہ پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے اگنور اٹ آگے فرمایا زمین پر اکڑ کر نہ چلو تکبر نہیں دکھاؤ گھمنڈ نہیں کرو یہ حکمت کی ساری باتیں ہیں جو بھی بتائی گئی ہیں آپ پر آپ کے رب کی جانب سے وہی کی گئی یہ سارے جو آرڈرز دیے ہوئے احکام دیے گئے ہیں اس پہ عمل کرو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے احکام آئے ہوئے ہیں اس کو لائٹلی نہ لو اے اللہ کے انکار کرنے والوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ جہنم ٹھکانا ہوگا دیکھو یہ کیسی بری بات ہے کہتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا اب یہ کیوں کہا گیا کیونکہ وہ خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے جو چیز پسند نہیں کرتے تھے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اور جو چیز پسند کرتے تھے یعنی بیٹے ان کو بہت پسند تھے تو کہتے یہ ہمارے ہاں؟ تو یہ کیا تم نے کیا حالانکہ اللہ ڈگریڈ نہیں کر رہا ہے عورتوں کو لیکن ان کو سمجھانے کی بات ایک بتائی گئی ہے پھر رکو نمبر فائیو ہے آیا نمبر فورٹی ون سے لے کے ففٹی ٹو تک جس میں آخرت کا انکار کرنے والوں کے جو اعتراض ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہم نے قرآن ان کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی باتیں اس میں بیان کی ہیں یعنی قرآن میں بہت مثالیں الگ الگ طرح سے مثالیں آئی ہوئی ہیں کبھی زولوجی کے باٹنی الگ الگ طرح سے اللہ نے مثال بیان کر کے بتائی تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں لیکن الٹا کیا ہو رہا ہے ان میں نفرتیں اور بڑھتی جا رہی ہیں سنو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے تو عرش کے مالک تک پہنچنے کی ضرور وہ کوشش کرتے کیونکہ کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے لیکن ہے ہی نہیں تو کہاں وہ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مشرقوں کے خرافات سے بالا تر ہے جو بھی یہ اعتراضات کر رہے ہیں یہ سب خرافات ہیں اپنے گھڑی ہوئی ساری باتیں کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس اللہ کے پاکی بیان کر رہے ہیں اب ہمیں نہیں پتہ کیسے پاکی بیان کرتے تصویر سب کر رہے ہیں ایون دیوار بھی اور جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایک تسبیح کر رہے جاندار ہمیں نظر آ رہے بے جان نظر آ رہے ہیں سب تسبیح کر رہے لیکن ان کی تصویر صرف اللہ ہی جانتا ہے ہمیں سنائی نہیں دیتی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے جیسے پرندے وغیرہ درخت وغیرہ سب تسبیح کر رہے ہیں ایون پتھر جو تسبیح کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا بھی تھا صحابہ کو وہ تسبیح کی آواز انہوں نے سنی آگے فرمایا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں یعنی جب آپ پڑھیں تو ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا پردہ ایک حائل ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں جب بھی آپ توحید کی بات کریں ایک اللہ کی عبادت کرو تو دیکھیں کس طرح منہ موڑ کے جائیں گے کہ اتنا الہ جو ہے ان کو کیا ہم چھوڑ دیں یہ ظالم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس شخص کی پیروی نہ کرنا یہ تو سحر زدہ ہے اس پہ جادو ہو گیا ہے قیامت کا ذکر آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزا ہوگی چور چور ہو جائے گی تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے یہ تو ہمارے عقل میں لگتی بھی نہیں بات اس طرح سے باتیں کرتے ہیں آپ انہیں کہہ دیں کہ تم خواہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق جس کا دوبارہ زندہ کرنا تمہارے خیال میں مشکل ہو تو پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے کیونکہ اللہ بنا لے گا تم کو اسی طرح جیسے تم تھے آگے فرمایا یہ کہتے ہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا ایک تو پہلے سوال کیسے زندہ ہوں گے اب تو کون کرے گا زندہ کہہ دے وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا پہلی بار کیسے پیدا کیا تم تھے ہی نہیں کوئی چیز تمہارا نام و نشان نہیں تھا سو سال دو سو سال پہلے کیا تمہارا وجود بھی تھا تم کیسے پیدا ہو گئے اور پھر کہتے ہیں یہ کب ہوگا کتنے کوشچن کر رہے ہیں کب ہوگا یہ سب کب قیامت آئے گی کہہ دے عجب نہیں کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس دن وہ تمہیں پکارے گا اس کے پکار کے جواب میں تم اس کی تعریف کرتے ہوئے نکلو گے تم خود اپنی زبان سے تصبیح کریں گے اور نکلیں گے اور تمہارا گمان یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس دنیا میں رہیں آج دیکھو کچھ چیزیں ہمارے بچپن کی ہمیں یاد آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے ارے کل کی بات ہے کبھی آپ کو یہ بھی یہ رمضان میں یاد آیا ہوگا ارے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارا گیا رمضان ابھی ابھی ہو گیا ہوتا ہے نا تو ایسا لگے گا کہ ابھی بس تھوڑی دیر ہی ہم دنیا میں رہیں اور آگے ہیں یہاں پر پھر رکو نمبر سکس ہے آئے نمبر ففٹی تھری سے لے کے سکسٹی تک جس میں مشرقوں کے چند اعتراضات کا اضالہ کیا گیا ہے ایمان والوں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جو مخالفین کے لیے اکسانے یا بھڑکانے کا سبب بن جائے کیونکہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں ان کو بھڑکانے کے لیے ہم ہی خود ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا کہ ایسی بات ہی نہیں کرو کہ وہ بھڑک جائیں ہاں وہ ہمارے لیے الٹا کر رہے ہیں وہ چھوڑیں وہ جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ لے گا لیکن ہم یہ کام نہیں کریں اور شیطان اسے فتنہ کا ذریعہ بنا لے یہ کام نہیں کرنا اس لیے ایسی بات ہی نہیں کرو کیونکہ شیطان کو بھی چانس مل جاتا ہے پھر فساد شروع ہوتے ہیں دنگے وغیرہ کیسے ہوتے ہیں اسی سے ہوتے ہیں نا زبان سے ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے بندے کے آگے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ادا فرمائی داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے ان کو زبور عطا کی گئی مشرقوں سے کہا گیا کہ تمہارے بنائے ہوئے معبود تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے کوئی بھی تمہارا معبود ہے تو وہ تھوڑی آ کے تمہارے تکلیف دور کرے گا تکلیف تو دور کرنے والا صرف اللہ ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی جو رسائی ہے پہنچنے کا جو وسیلہ ہے وہ تلاش کرے جس کی تم عبادت رہے ہو اللہ کے سوا جو معبود بنے ہوئے وہ خود دیکھ رہے تلاش کرے کہ کہیں ہم کو وسیلہ نہ مل جائے ہم وسیلہ تلاش کریں تاکہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں یہ لوگ اور اس کے عذاب کے مخالف ہیں یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں تم غلط فہمی میں نہ رہو جتنی بھی یاد رکھو بستیاں ہیں ان کو یا تو طبعی موت مرنا ہے جتنی بھی بستیاں آج بھی یا تو سب لوگ طبعی موت مریں گے نارمل ڈیتھ ہوگی کسی کی یا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا عذاب کے شکار ہوں گے ہوتا ہے نا کہ کبھی ایسی آفت آ جاتی ہے طوفان آتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو عذاب میں گھیرے جاتے ہیں اور آگے فرمایا چونکہ پہلے لوگوں نے معجزات کو بھی جھٹلایا تو اللہ نے اب معجزات بھیجنا بھی بند کر دیا یہ جو دین ہے وہ کیا کرتب دکھانے کا کام نہیں کرتا کہ تم کرتب دیکھے اور پھر ایمان لائے تم نے یہ سارے معجزات دیکھے بھی لیکن تم نے جھٹلایا اب وہ معجزات لانا ہی اب بند اب کسی کو معجزے نہیں دکھائے جائیں گے بس لاسٹ معجزہ جو قرآن آیا ہے وہی معجزہ ہے معجزے دکھانے سے مقصود کیا تھا کہ ہمیشہ یہ اس کا مقصود رہا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر خبردار ہو جائے چنانچہ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی بھی دی معجزے کے طور پر ہم نے واقع معراج کو اور جہنم میں پیدا ہونے والے توہر توہر جو درخت ہے زکوم جسے کہتے زکوم کے درخت کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کے بارے میں بات کی تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جہنم میں ایک زکوم کا درخت ہے ایسا ہے ویسا ہے تو یہ جو کافر تھے وہ مذاق اڑانے لگے کچھ کھجور وغیرہ لے کے کہنے لگے ہمیں یہی زکوم پتہ ہے اور اس طرح سے مذاق اڑانے لگے تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی ہم ان کے ان کو تنبیہات کرتے جا رہے ان کو وانٹ کرتے جا رہے مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کر رہی ہیں اور سرکش بن رہے اس سے سبق لینے کے بدلے اور سرکشی اور بغاوتیں آگے رکو نمبر سیون ہے آیا نمبر سکسٹی ون سے لے کے سیونٹی تک جس میں ابلیس اور اس کے وسوسوں کے بارے میں ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے کہا میں اسے کیسے سجدہ کروں جس نے تو نے مٹی سے پیدا کیا کیونکہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا نا شیطان کو ابلیس کو تو وہ تکبر میں آ گیا کہ اس مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو میں کیوں کروں اس نے رب سے کہا اگر مجھے مہلت مل گئی تو میں اس کی پوری نسل اپنے قابو میں کر لوں گا آج کر رہا ہے نا قابو اس نے کہا کہ میں ان کو اپنے قابو میں کر دوں گا سوائے چند لوگوں کے وہ نہیں میرے قابو میں آئیں گے کیونکہ وہ دیندار بہت آئیں گے اور وہ دین پہ عمل کرنے والے ہوں گے اللہ نے فرمایا جا تیرے پیروکار کا بدلہ جہنم میں تو جس طرح چاہے ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا لے جتنے وعدے کرنے کر لے تیرے سارے وعدے جھوٹے ہیں میرے بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا میرے جو بندے خاص بندے ہیں وہ تیرے چنگل میں نہیں پھنسنے والے سنو شیطان کے چکر میں آ کر مشرق نہ بن جانا یاد رکھیں شیطان پھنسانے والا ہے آگے اور لاسٹ میں کیا کہے گا شیطان کہ مجھے نہیں پتا تھا تم نے میری بات کیوں سنی یہی کرنے والا ہے وہ اور آگے فرمایا سمندروں میں جب تمہاری کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی ہیں تو اللہ ہی ہے جو تمہاری دعا قبول فرمانتا ہے تمہیں بچاتا ہے اب جب کشتی میں کوئی سفر ایون غیر مسلم بھی کرتا ہے تو تھوڑی وہ اسٹیچو یا کچھ لے کے جاتا ہے کہاں ہاتھ اٹھاتا ہے اوپر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اوپر والے میری مدد کر کس کو پکارتا ہے اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے اس کو بھی بچا لیتا ہے مگر تم طوفان سے نجات پاتے ہی شرک کرنے لگتے ہو یہ ایون نان مسلم کی بات ہی نہیں مسلمان نئے مسلم بھی جب ان کو نجات مل جاتی ہے ان کے پرابلم سالو ہوتے ہیں تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ تمہیں خشکی میں بھی ڈھسا سکتا تھا اور سمندر میں بھی لے جا کر تمہیں تمہارا بیڑا گرو کر سکتا تھا تمہارا سر ہمیشہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے اسی نے بنی آدم کو عزت بخشی سب سے زیادہ عزت کس کو دی گئی انسان کو لیکن انسان ہی خود کیا کہہ رہا ہے کہ میں بندر کی اولاد ہوں اپنی عزت گنوا دیا اس نے وہی تمہیں خشکی میں اور سمندر میں سواریاں مہیا کرتا ہے ہم خشکی پہ بھی چلتے ہیں ہمارے پاس سواریاں ہیں سمندروں میں بھی ہمارے پاس کشتیاں وغیرہ ہوتی ہیں بوٹ ہوتے ہیں اسی نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا آج تم رزق کھا رہے ہو کس کا ہے وہ اور اسی نے اپنی اکثر مخلوق پر تمہیں فوقیت بخشی جانور وغیرہ سے کمپیر کرے تو کون ہے فوقیت میں انسان ہی ہے نا رکو نمبر ایٹ ہے آئے نمبر سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی سیون تک جس میں روز آخرت کے مناظر اور کفار کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا یا امام اس کے ساتھ بلائیں گے اب اس کی الگ الگ تفسیریں الگ الگ مفسرین نے کی یہ امام کون ہوں گے یا تو رسول ہوں گے ان کے یا ان کا اعمال نامہ جو ہوگا اس کے ساتھ وہ پیش ہوں گے یا ان کی جو بھی کتاب ہوگی جیسے پہلے قرآن سے پہلے جو کتاب تھی زبور انجین یا اب جتنے لوگ آئیں گے وہ اپنے قرآن کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے ان کو ان کے ساتھ بلایا جائے گا تو بہرحال جو بھی ہے وہ اپنے پیشوا یا امام کے ساتھ بلائے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اسی کی پیروی کی اور ہمارے امام کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن خوش نصیبوں کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں ملیں گے وہ کامیاب ہوں گے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں ملنے والے ہیں لیکن جو شخص دنیا میں حق سے آنکھیں بند کیے رہا اور آخرت میں بھی وہ اندھا ہی ہوگا کیونکہ اس دنیا میں اس کو حق نظر نہیں آ رہا تھا حق دیکھ کے بھی آنکھ بند کر کے رہا تھا تو قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور آگے فرمایا یہ لوگ آپ کو حق کے راستے سے رائے حق سے ہٹانے کی فکر میں ہیں اگر آپ ان کی بات مان لیتے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں سخت سزا ملتی یہ آپ کو مکہ سے نکال دینا چاہتے ہیں تو یہ سن لے کہ آپ کے بعد یہ خود زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے یہ پہلے آیت نازل ہوئی تھی جب آپ وسلم ہجرت نہیں کیے تھے اس سے پہلے کی یہ آیتیں ہیں کہ تم کو وہ چاہتے کہ مکہ سے نکالیں اب یہ ہوا کہ ہجرت کرنے کے بعد ڈیڑھ سال بھی نہیں ہوا تھا اور کیا ہوا جنگ بدر ہوئی اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو یہ کام کرنا چاہتے تھے آپ وسلم کو نکالنا چاہتے تھے وہ بھی کہاں رہے وہ بھی چلے گئے ان کو قتل کیا گیا مر گئے وہ سارے تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ خود اس طرح سے کام کرنا چاہتے تو خود بھی یہاں کہاں رہنے والے زیادہ دیر سب رسولوں کے معاملے میں ہماری سنت یہی رہی ہے ہماری سنت تم کبھی بدلی بھی نہیں پاؤ گے ہمیشہ یہی سنت آ چلی آ رہی ہے کہ جو بھی کچھ کرے گا اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا پھر رکو نمبر نائن ہے آئے نمبر سیونٹی ایٹ سے لے کے ایٹی فور تک جس میں قرآن اور حق کی دعوت کے بارے میں آتا ہے ایمان والوں سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرت تک نماز قائم کرو یعنی کون سی نماز ظہر اثر مغرب اور اس کے بیچ میں آتی ہیں اور فجر کی نماز بھی کیونکہ فجر کی نماز کے قرآن کے بارے میں یہاں پر ذکر آتا ہے قرآن کے بارے میں یعنی قرآن ہی پڑھتے ہیں نا ہم نماز کے اندر یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں یاد رکھیں فجر کے وقت کچھ فرشتے آتے ہیں جو واپس چلے جاتے ہیں کب عصر کے وقت اور عصر کے فرشتے پھر فجر کے وقت چلے جاتے ہیں تو یہ حاضری کا وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت کی بھی گواہی ہوگی اس وقت وہ حاضر ہوتے فرشتوں سے اللہ پوچھتے بھی ہیں اللہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کیا کر رہے تھے بندے پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے تو جو نماز میں ہوتے قرآن پڑھتے رہتے تو ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں ہمیشہ یاد رکھے فجر ٹائم پہ پڑھا کریں اور رات کو تہجد پڑھا کرو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کمپلسری تھی ہمارے لیے کمپلسری نہیں ہے لیکن پڑھے تو بہت ثواب ہیں اور اس کے کئی فضیلت آتی ہیں تو مقام محمود جو ہم اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں بھی کیا کرے جو اذان کے بعد کی دعا ہیں آگے فرمایا تم یوں کہو رب بھی ادخل نی مدخل صد کیوں و اخرج نی مخرج صد کیوں وجا ملدم کا سلطان النصیرہ یہ بھی بہت بہترین دعا ہے پہلے میں ٹرانسلیشن اس کا پڑھتی ہوں اے میرے رب تو جہاں بھی مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے غلبہ و اقتدار کو میرا مددگار بنا دیں یہ جو دعا ہے نا وہ کہیں پہ بھی آپ کسی سٹی میں بھی انٹر کر رہے ہیں تو یہ والی دعا ضرور پڑھیں بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا انشاءاللہ تو یہ دعا کیا کریں یہ آیا نمبر ایٹی میں آتی ہے اسرا السرا کی یا بنی اسرائیل کے اور اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا کیونکہ اب حق ثابت ہو چکا ہے کیا صحیح کیا غلط قرآن آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتا دی اب باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے سنو قرآن شفا اور رحمت ہے جو بھی قرآن پڑھتے ہیں بہت سارے آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اتنے بیمار تھے کینسر جیسی بیماریوں سے بھی لوگوں کو شفا ملی ہے فزیکلی بھی اور روحانی بھی اسپریچولی بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بہترین جو میڈیسن ہے وہ قرآن ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ سنا کریں پڑھا کریں اور یہ رحمت بھی ہے اس لیے غور سے سنا کریں ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے اب سیدھی راہ پر کون ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں اللہ کو ہی پتہ ہے کون بہکا ہے اور کون سیدھے راستے پہ ہیں پھر رکو نمبر ٹین ہے آیا نمبر ایٹی فائیو سے لے کے نائنٹی تھری تک جس میں غیر متعلق سوالات نہ کرو اس کے بارے میں ہیں اور معجزوں کا مطالبہ جو کیے تھے ان کے بارے میں بھی آتا ہے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں اب دیکھیں ایک ایک سوال ایسے کرتے ہیں روح کے روح کیا ہے اسپرٹ کیا ہے یہ کیا سوال کر رہے ہیں کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے تم نہیں جان سکتے یہ روح کیا ہے کچھ علم ایسا ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہم اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں کہ ہم اس کو سمجھ پائیں تو یہ چیزیں جو ہیں روح وغیرہ کے بارے میں اللہ کو ہی پتہ ہے اس کا علم جو ہے وہ لمیٹیڈ تم کو دیا گیا جو بتایا گیا اس کو ہی سمجھے اس سے آگے کوئی اور سوال نہ کریں پھر آگے فرمایا ہے پیغمبر ہم سلسلے وہی بند کر دیں تو آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر ہم بند ہی کر دیں ہم اگر پہنچائیں نہیں یہ باتیں تو تمہاری مدد کون کرے گا آپ کو جو کچھ ملا ہے یعنی جو قرآن ملا ہے آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے یہ رحمت ہے اللہ کی آپ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے کہ آپ کو قرآن ملا تو ہمیں بھی شکر کرنا چاہیے کہ قرآن کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے آپ اعلان کر دیں کہ تمام منکرین حق حق کا انکار کرنے والے مل کر بھی قرآن جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے کتنی بھی تم کوشش کرو قرآن جیسی کتاب بنا کر تو دکھاؤ کبھی نہیں بنا سکتے یہ چیلنج ہے سب کے لیے اس سے بڑا اور کون سا معجزہ ہوگا اتنے معجزے دیکھنے کے بعد اور پھر قرآن بھی ایک معجزہ ہے صرف ایک بات کہی گئی کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت لاؤ یا قرآن جیسی دس صورتیں لاؤ یا قرآن جیسا کچھ تو لاؤ وہی تو بڑا معجزہ ہے جو تم نہیں لا رہے ہو تو یہی کافی ہے تمہارے لیے کرتب کیوں دیکھ رہے ہیں کرتب دکھانا مقصود نہیں ہے یہ کرتب دکھاؤ اور وہ کرتب دکھاؤ مگر یہ لوگ عجیب و غریب معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دے یعنی ایک چشمہ جاری ہوگا ندی جاری ہوگی تو پھر ہم ایمان لائیں گے لیک چاہیے ان کو یا شاندار باغ لگا دے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہو یا آسمان کا ٹکڑا گرا دے یعنی بد دعا بھی کرتے دیکھیں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پہ گر جائے عذاب آ جائے یا فرشتے ہمارے سامنے آ جائے یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو کیسے کیسے مطالبے دیکھیں یا آسمان پر چڑھ کر کتاب لا دو آسمان پہ جاؤ اور ہمارے سامنے دکھاؤ کہ تم کتاب لا رہے ہیں آپ کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں صرف فرق یہ ہے میں تمہاری طرح صرف انسان ہوں لیکن فرق تم میں اور مجھ میں یہ کہ میں رسول ہوں باقی کچھ نہیں ہے میں کوئی معجزات نہیں لا سکتا اللہ چاہے گا اور جب جائے گا تو ہی وہ معجزے سامنے آ جائیں گے رکو نمبر الیون ہے آئے نمبر نائنٹی فور سے لے کے ہنڈریڈ تک جس میں منکروں کے جو بیجا مطالبات تھے اس کے بارے میں وہی تھوڑا سا کنٹینیوشن آئے گا ان کافروں سے پہلے بھی لوگ بشر رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے پہلے کیا وہی ان کا پرابلم تھا کہ یہ تو انسان ہیں ہاں، یہ انسان تو رسول کیسے ہو سکتا ہے اور آج کا پرابلم کیا ہے کہ آپ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے ہاں پرابلم دیکھیں کیا ہے یہ بھی اور وہ بھی انسان ہی تھے وہ رسول جو تھے وہ انسان ہی تھے آپ ان کو کہہ دیں کہ زمین میں انسان بستے ہیں تو انسان ہی رسول بن کر آئیں گے سوچے کہ فرشتے چلنے پھرنے لگے اور پھر وہ دعویٰ کرنے لگے تو پہلے ہی ہم دم دبا کے بھاگ جائیں ہاں تو یہ جو ہے انسان کے پاس بھیجے گئے تو انسان کی انسان ہی رسول بن کے آئیں گے اگر فرشتے بستے تو پھر ہم فرشتوں کو رسول بناتے میری سچائی کا گواہ صرف اللہ ہے اللہ ہی میرے لیے کافی ہے وہی گواہی ہے میرے لیے کافی مجھے اور کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے آگے فرمایا ہدایت اور گمراہی اسی کے قبضے میں ہیں کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو نہیں جو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی جو نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی گمراہ لوگ قیامت کے روز اندھے بہرے گونگے اٹھائے جائیں گے اور آگے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کون زندہ کرے گا کہہ دے زمین و آسمان کا جو مالک ہے نا اللہ وہی دوبارہ ان کو زندہ کرے گا ان جیسوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں وہ پوری قدرت رکھتا ہے تم پہلے کچھ نہیں تھے تم کو پیدا کیا یہ کیا بڑی مشکل ہے واپس زندہ کرنا پھر رکو نمبر ٹویلو ہے آیا نمبر ون ہنڈریڈ ون سے لے کے ون ہنڈریڈ الیون تک اور یہ جو رکو ہے بنی اسرائیل یا السرا کا لاسٹ رکو آ رہا ہے جس میں موسا علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ہیں اور ساتھ ساتھ دعوت حق قبول کرنے والوں کے جو اوصاف ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے ہم نے موسا علیہ السلام کو نو نشانیاں دے کر بھیجا اب تفسیر میں آپ کو الگ الگ ملیں گے لیکن میں ایک جو مجھے لگتا ہے یہ سب سے صحیح ہوگی تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آسا نمبر ون دوسرا ید بیدا یعنی وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور باہر نکالتے تو سفید نظر آتا روشن نظر آتا نمبر تین قحط سالی جو ہوئی تھی پھر نمبر فور پھلوں کی کمی ہو گئی تھی پھر فائی نمبر طوفان یہ بھی ایک نشانی تھی طوفان آیا تھا پھر نمبر سکس ٹڈیوں کا عذاب لوکسٹ وغیرہ بہت زیادہ ہوئے تھے پھر سیون نمبر جوؤں کا عذاب بہت زیادہ جو ہو گئی تھی اور نمبر ایٹ مینڈک کا عذاب مینڈک جو تھے ان کے برتنوں میں جمپ کرتے نظر آتے تھے بار بار مینڈک ان کو نظر آتے تھے وہ بھی ایک عذاب تھا اور نمبر نائن خون کا عذاب ان کو ہر چیز میں پانی بھی خون نظر آتا تھا خون بنا ہوا رہتا تھا تو یہ نو نشانیاں دے کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس تو فرعون کہنے لگا اے موسیٰ تو مجھے سحر زدہ دکھتا ہے تجھ پہ کچھ تو جادو ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے واضح دلائلوں کے ساتھ آیا ہوں میرے پاس پروفس ہیں میں رسول ہوں تو مجھے ہلاک کیا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ تو ہلاک ہونے والا ہے پھر نے انہیں اس زمین سے اکھاڑنا چاہا بنی اسرائیل کو تو ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو گرک کر دیا ڈبو دیا سمندر کے اندر اور ان کی جگہ بنی اسرائیل کو بسا دیا قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے جو بھی چلے گئے وہ کیا پرماننٹ نہیں چلے گئے وہ قیامت کے دن اٹھنے والے ہیں سب کے حساب ہونے والے ہیں سورت کے آخر میں پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ قرآن حق اور آپ بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جو لوگ حقیقت کا علم رکھنے والے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں روتے ہیں قرآن پڑھ کر ہمیں رونا نہیں آتا ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں اور رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں آپ اعلان کر دیں کہ تمام تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا کسی طرح بھی کوئی شریک نہیں تم اسے اللہ کہو یا رحمان کہو سب اچھے نام اسی کے ہیں کیونکہ اللہ کے کئی نام ہیں نا صفاتی نام تو یہاں پر ہماری بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل یا السرا کمپلیٹ ہو گئی الحمد رب العالمین سورہ القحف یہ سورہ نمبر ایٹین ہے اس پہ ٹویلو رکو ہیں اور ون ہنڈریڈ ٹین آیات آتے ہیں الکحف کا مطلب ہوتا ہے گار گار جو ہوتی ہے کیو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں رکو نمبر ون میں کہف کے بارے میں نگار یعنی کے بارے میں لفظ آیا ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ القحف ہے اس صورت میں چار قسم کی زندگی کی مثالیں پیش کی گئی ہیں اور القحف الکحف پڑھتا ہے وہ فتنوں سے بچے گا کہا جاتا ہے تو فتنے کیوں کون کون سے فتنے ہوتے ہیں ایک تو دین کا فتنہ ہوتا ہے ہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب تجال آئے گا تو یہ بھی فتنے ہوں گے دین کے فتنے یعنی دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس کے بارے میں اصحاب ایک کہف کے بارے میں آتا ہے پھر مال کا فتنہ اصحاب الجنتین جو ایک آدمی تھا اس کے پاس دو باغ تھے تو یہ مال کا فتنہ پھر علم کا بھی فتنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قصہ آئے گا جو علم کے بارے میں ہے اور پھر پاور کا بھی فتنہ ہوتا ہے ذوالکرنین کے بارے میں آتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں دجال آئے گا تو یہ فتنے ہوں گے دین کے مال کے علم کے پاور کے تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو بھی سورا پڑتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ کیوں پڑھنے کے بعد محفوظ ہوتا ہے انسان چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آئے نمبر ون سے لے کے ٹویلو تک جس میں اصحاب القحف کے گار میں پناہ لینے کے بارے میں ہیں ہر طرح کی تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری جس میں منکروں کے لیے عذاب کی خبر ہیں اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہیں یہ کتاب اللہ کی اولاد تجویز کرنے والوں کے لیے بھی خبردار کرتی ہے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے تو اس کے لیے بھی یہ خبردار کر رہی تمبیا کر رہی ہے کہ وہ بالکل بے خبر ہے اس بات سے اور ان کے جو آبا و اجداد ہے وہ بھی بے خبر تھے وہ بس اپنے آبا و اجداد کی پیروی میں لگے ہوئے کہ وہ کرتے تھے ہمارے باپ دادا اس لیے ہم کر رہے ہیں آپ ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس نہ کرے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں دین پہ آ رہے ہیں پروفس کتنے میں دے رہا ہوں کتنی باتیں بتا رہا ہوں تو آپ افسوس نہ کریں اس لیے ہمارا بھی کیا رویہ ہونا چاہیے جب ایک بار دعویٰ کرے کوئی نہیں آ رہا ہے تو بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے یہ دنیا کا ساز و سامان تو محض آزمائش ہے جو بھی ہمارے پاس ہیں سب امتحان کے لیے کہ دیکھے کون اچھے کام کرتا ہے کمپٹیشن کون سب سے زیادہ دین کا اچھا کام کرتا ہے اس میں کمپیٹ کرے نہ کہ دنیا کی چیز میں اس کا گھر اچھا ہے تو میرا اس سے اچھا ہو اس میں نہیں لگے بلکہ کون دین کا کام اچھا کرتا ہے میں اس سے زیادہ اچھا کرنے لگوں پھر آگے فرمایا کہ ایمان والوں کو گار والوں کا ذکر سنا دے ان کو کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے تھے یہ کہف والے ایک نشانی ہے اللہ کی گار میں جاتے ہوئے انہوں نے رب سے رحمت اور صحیح رہنمائی کی دعا کی تھی دعا کی انہوں نے کہ اللہ ہم پہ رحمت فرما اور ہماری صحیح رہنمائی کر برسوں تک وہ سوئے رہے وہاں پر گار میں کیونکہ وہ جو گار والے تھے وہ اپنا دین بچانے کے لیے گار میں چلے گئے تھے اس وقت کے جو لوگ تھے یا جو وہاں کا جو حاکم تھا وہ زبردستی سبھی کو کرسچن بنا رہا تھا شرک کرنے کہہ رہا تھا تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے ڈسائڈ کیا کہ ہم اس فتنے سے بچنے کے لیے گھر میں پناہ لیں گے تو ان کو سلا دیا گیا وہاں پر پھر آگے رکو نمبر ٹو ہے آئے نمبر تھرٹین سے لے کے سیونٹین تک جس میں گار میں پناہ لینے والے کی وجہ توحید پرستی کیوں انہوں نے گار میں پناہ لی تھی اس کا ریزن بتایا گیا ہے یہ چند نوجوان تھے ینگ بوائز تھے یہ جنہوں نے گار میں پناہ لے کر اپنا ایمان بچایا اب جب دجال آئے گا تب بھی کہا گیا ہے کہ ایسی جگہ چلے جانا انہیں اپنے کیٹلس وغیرہ کو لے کے جو پہاڑ وغیرہ جہاں پر وہ نہیں پہنچ سکتا ایسی جگہ جانا کہا گیا ہے تو ایک ایک جو قصے یہاں بیان کیے گئے وہ دجال کے وقت ہونے والے ہیں تو یہ لوگ کیا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں پر گار میں چلے گئے تو ہم بھی کیا کریں جب دجال آئیں تو ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر دجال نہیں پہنچ سکتا پھر ہم نے کئی سالوں تک ان کو غار میں سلا دیا سو گئے ہوں ٹھپی دے دی ان کو واقعہ یوں ہوا کہ ان کی قوم نے ان کو شرک و کفر پر آمادہ کرنا چاہا ان کی قوم چاہتی تھی کہ وہ شرک پہ رہیں واحد اللہ کی عبادت نہ کریں انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے تیار نہیں ہیں ہم نہیں شرک کر سکتے واپس میں کہنے لگے کہ ایمان بچانے کے خاطر چلو کسی گار میں پناہ لیتے کیونکہ وہاں پر وہ لوگ ہمیں ستانے نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا چنانچہ وہ ایسے گار میں سلائے گئے جہاں کسی حال میں بھی سورج کی شعائیں جو تھی ریز جو تھی گار میں نہیں پہنچتی تھی دھوپ ادھر ادھر سے گزر جاتی تھی ایسی جگہ وہاں پر وہ بند تھے پھر رکو نمبر تھری آیا نمبر ایٹین سے لے کے ٹوینٹی ٹو تک جس میں غار میں طویل قیام اور معجزات کا جو ظہور تھا اس کے بارے میں دیکھنے والا اصحاب کہف کو دیکھتا تو یوں محسوس کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں اگر کوئی جھانک کے بھی دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ سوئے نہیں بلکہ جاگ رہے کیونکہ کروٹ بدل رہے تھے حالانکہ وہ سو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتے رہے کیوں کروٹیں بدلی جاتی ہے جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بھی کروٹ بدلی جاتی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے بیڈ سور ہو جاتا ہے اسکن نکل جاتی ہے چمڑی آپ نے کبھی دیکھے کسی کو جو جن کا بیڈ سور ہوتا ہے ایسا لگتا ہے گوشت باہر آ گیا ہے مجھے ایک بار دیکھنے کا موقع ملا پورے اندر سے چربی اور جو گوشت وغیرہ باقاعدہ نظر آتا ہے ایسے سوراخ گرے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک ہی جگہ سوکھے رہتے ہیں کروٹ بدلتے نہیں اس لیے جو بیمار ہوتے ہیں ان کو کروٹ بدلی جاتی ہیں تو اسی طرح اللہ نے ان کی کروٹیں بدلی ان کا کتا بھی گار کے دہانے پر بیٹھا رہا کئی سو سال کے بعد اصحاب القحب جاگ اٹھے کیونکہ اللہ نے ان کو جگہ دیا تو اپنے میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بازار بھیجا انسان جب جاگتا ہے تب اسے بھوک لگتی ہے جب سویا رہتا ہے تو کسی کو بھوک نہیں لگتی ہے لیکن جب جاگا رہتا ہے تو سب سے پہلے کیا کھانا ہاں پیٹ کی فکر ہوتی ہے تو انہوں نے ایک کسی کو کہا کہ جا کے بازار سے کھانا لے کے آئیں بازار والے اس کے پرانے سکوں کو اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ وہ جو پیسے لے کے گیا تھا سکے لے کے گیا تھا وہ اتنے اولڈ سکے تھے پانچ پیسے لے کے آپ اگر دکان میں جائیں تو پہلے پوچھیں گے یہ آپ کون سے زمانے سے ہاں اور اوپر سے ان کے کپڑے بھی اس طرح سے ہوں گے شاید کہ ان کو دیکھ کے وہ پہچان گیا ہوں گے کہاں سے آئے ہوئے پہلی بار اس طرح سے ہم نے دیکھے تو وہ حیران رہ گئے اس کو دیکھ کے یہ جو کھانا لانے گئے تھے لوگوں نے اصحاب کہاف کی تعداد میں اختلاف کیا کہ وہ کتنے تھے بعض نے تین کہا بعض نے کہا کہ وہ پانچ تھے بعض نے کہا کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا مگر ان کی جو صحیح تعداد ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کتنے تھے اور اس کے بارے میں بحث نہیں کرو کہا گیا تمہیں اس سلسلے میں بحث اور گفتگو کی ضرورت نہیں یہ تاریخ مقصود نہیں ہے کہ کتنے تھے اور کون کون تھا بلکہ مطلوب اس سے عبرت اور نصیحت لینا ہے کہ اس کے قصے میں ان قصوں میں تم نصیحت حاصل کرو نہ کہ کتنے تھے کاؤنٹنگ کرنے کی یہ ہونے کے باوجود بھی کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اس پہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں اچھا یہ اس وجہ سے اتنے ہوں گے یہ جو آئے تھے اس کی وجہ سے مجھے لگتا اتنے ہوں گے اب اللہ نے کہا نا بحث نہیں کرو کتنے ہیں کیا ہے اللہ خود کہہ رہے تو کیوں بحث کرنا اس کو اگنور کرے کتنے ہم کو تعداد سے کوئی لین دین نہیں ہے ہم اس کے بارے میں نہیں سوچے کتنے تھے اور کتنے نہیں تھے رکو نمبر فور آئے نمبر ٹوینٹی تھری سے لے کے تھرٹی ون تک جس میں انشاءاللہ کہا کرو اس کے بارے میں آتا ہے اور اللہ کو یاد کرو تمہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کروں گا کبھی بھی کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے میں کل کروں گا ہاں، یا کروں گی کہنا چاہیے انشاءاللہ میں کل کروں گی تو وہی بات بتائی گئی ہے بلکہ یوں کہو انشاءاللہ اللہ میں یہ کل کام کروں گا یا کروں گی یہ اس کے بارے میں پیچھے بہت بیک گراؤنڈ آتی ہے اب اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے میں آگے بڑھتی ہوں اصحاب کہا تین سو سے کچھ اوپر نو سال گار میں ٹھہرے رہے یعنی تین سو نو سال شمشی جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے وہ گار میں رہے سوئے ہوئے تھے اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ وہی الہی کی تلاوت میں مصروف رہیں بزی رہے اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جڑے رکھے جو صبح شام اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا ہم ویسے بننا شروع کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کی یاد بہت کرتے ہیں آپ کبھی بھی غافلوں کا کہنا نہ مانیے ظالموں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہیں جہاں وہ پانی مانگیں گے تو کیا دیا جائے گا پانی نہیں دیا جائے گا پینے کو تیل کا تل چھٹ ملے گا کبھی دیکھیں تیل کا جو نیچے کا بچا ہوا کیسا رہتا ہے وہ پینے دیا جائے گا ہاں ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اجر ضائع نہیں ہوں گے جو بھی وہ کریں گے ان کے اجر لکھے جا رہے ہیں ان کو وہ ملیں گے اجر ان کا ضائع نہیں کیا جائے گا پھر رکو نمبر فائیو ہے آیا نمبر تھرٹی ٹو سے لے کے فورٹی فور تک جس میں دو آدمیوں کی مثال دی گئی ہے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو آپ دو آدمیوں کا قصہ سنائیں جو بھی مذاق اڑاتے ہیں ایک ان میں سے قیامت کا منکر تھا قیامت کو نہیں مانتا تھا اور بہت مالدار تھا وہ اس کے پاس دو خوبصورت انگوروں اور کھجوروں کے باغات بھی تھے دوسرا غریب تھا مگر اللہ والا تھا وہ جو مالدار تھا وہ غریب سے کہتا ہے کہ میں قیامت کے قائم ہونے کو نہیں مانتا تم جو کہتے ہو قیامت آنے والی قیامت آنے والی میں نہیں اس چیز کو مانتا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت آئے گی اور اگر اوکے آ بھی گئی نا تو وہاں مجھے اس سے کہیں زیادہ انعامات اکرامات ملنے والے ہیں یہ کہنے لگا اس کا غریب دوست اسے کہتا کہ اللہ کو مانو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ہو سکتا ہے کہ تمہارا مال تباہ ہو جائے اور مجھے اس سے کہیں بہتر مل جائے چنانچہ ایک روز اس کا باغ جو تھا وہ تباہ کر دیا گیا ختم ہو گیا سب اتنا تکبر کر رہا تھا کچھ نہیں باقی رہا اب وہ ہاتھ ملتا رہ گیا حسرت کی وجہ سے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا یہاں اس نے کس کو شریک بنایا ہوا تھا اس نے اپنے مال کو شریک بنایا تھا جب عذاب آیا تو اس کی مدد کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا سب کچھ ملیا مٹ سب کچھ ختم ہو گیا جس پہ وہ تکبر کرتا تھا پھر رکو نمبر سکس سے آئے نمبر فورٹی فائیو سے لے کے فورٹی نائن تک جس میں اعمال سولے اور دنیا کے فائدے کا مقابلہ اس کے بارے میں ان آخرت کا انکار کرنے والوں کو دنیا کی زندگی کی یہ مثال سنائیے کہ پانی جیسے آسمان سے اترے اس کی بدولت گنجان کھیتیاں اگائے جب پانی برستا ہے تو کیا ہوتا ہے ہر جگہ گھاس ہریالی اس طرح سے ہو جاتی ہے پھل پھول آ جاتے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھے کبھی نظارہ کہ وہ سوکھ جاتا ہے اب بارش بند گرمی شروع سب سوکھ گیا ہوائیں بھس اڑا کر لے جاتی ہیں یہ بھی کبھی آپ نے منظر دیکھے ہوں گے کہ کتنی گرینری تھی پھر کیا ہو گیا سب سوکھ گیا اور ہوائیں بھی ان بھوسوں کو لے کے اڑا رہی ہے بالکل اسی طرح مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے جو ہریالی دکھ رہی ہے نا مال اور اولادیں یہ زندگی کی زینت ہے یہ بھی جانے والی یہ بھی سوکھنے والی ہیں باقی رہنے والی چیز نیکیاں ہیں قیامت کے دن پہاڑ اڑنے لگیں گے اور زمین چٹیل صاف میدان ہو جائیں گے یہ جو پہاڑ وغیرہ آپ نظر آ رہے بالکل کچھ نہیں ہوگا چٹیل میدان صاف پلین میدان تمام انسان اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے اور بالکل ویسے ہی آئیں گے جیسے پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تھے ہاں بے ختنہ نئے ختنہ نہیں کچھ نہیں ننگے اس طرح سے وہ حاضر ہوں گے کوئی کسی میں نہیں ہوں گا کسی کو دیکھے گا بھی نہیں پھر اعمال نامے سب کے سامنے رکھ دیے جائے گے دیکھیے آپ کا رپورٹ کارڈ ہاں یہاں پر بھی دنیا میں رپورٹ کارڈ آتے تو کتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں لوگ تو وہاں پر رپورٹ کارڈ سامنے آئے ہوئے ہوں گے لوگ اعمال نامے دیکھیں گے خود کے ہی دیکھیں گے تو حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جو چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑتی چھوٹی سے چھوٹی بات جو ایون جیسچر بھی ہمارے تھے ہم نے کسی کو آنکھوں کے اشاروں سے بھی کچھ کیا تھا وہ بھی لکھے گئے ہے یہ کیسی کتاب ہے وہ اپنے تمام عملوں کو اپنے سامنے موجود پائیں گے جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر چیز اس میں موجود ہوگی تمہیں لگتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تم کو سب ریکارڈنگ چل رہی ہے تمہارے گلے میں لٹک رہی ہیں تم کو نظر نہیں آ رہی قیامت کے دن نظر آئے گی پھر رکو نمبر سیون ہے آیا نمبر ففٹی سے لے کے ففٹی تھری تک جس میں ابلیس اور مشرقین کے بارے میں وہ وقت بھی قابل غور ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ ابلیس ایک جن تھا اب جو لوگ کہتے ہیں ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں تھا یہاں پر بڑا ثبوت ہم کو ملتا ہے اسی صورت کے اندر کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا یہ جنوں میں سے تھا وہ اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا تو اس کو اور اس کی اولاد کو تم دوست نہ بناؤ وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے نا فرمان ہے یہ میں نے زمین اور آسمان کی پیدائش میں ان سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی قیامت کے دن شیطان کے پیروکار اپنے خود ساختہ شریکوں کو مدد کے لیے پکاریں گے کیونکہ شیطان کہتا تھا اس لیے انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے اب جو قیامت آئے گی تو یہ لوگ کیا کریں گے ان خود ساختہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے شریک شیطان کی وجہ سے تو ان کو پکارنے لگیں گے اے فلاں اے فلاں تو کہاں ہے میری مدد کر مگر کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا کوئی بھی نہیں مدد کر سکے گا پھر رکو نمبر ایٹ ہے آیا نمبر ففٹی فور سے لے کے ففٹی نائن تک جس میں نزول قرآن قرآن کا نازل ہونا اور اس پر ایمان اس کے بارے میں ہوتا ہے ہم نے قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی آپ دیکھیں گے بے شمار اللہ نے مثالیں دی ہے قرآن میں سائنٹیفکلی بھی ایسے بھی الگ الگ طرح کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو تو بہت ساری مثالیں ایٹ لیسٹ ایک سے تو سبق حاصل کریں کیا بتایا جا رہا ہے مگر انسان بڑا جھگڑالو ہے بھلا ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے اور گناہوں کی بخشش مانگنے سے کس چیز نے روکا ہے اب ہدایت آئی ہے تو ایمان لے آؤ گناہوں کی بخشش کی دعا مانگو مغفرت کی دعا مانگو شاید یہ لوگ عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پہ کب عذاب آئے ہمارے رسول بشیر اور نذیر بن کے آئے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے مگر کافروں نے ہمیشہ اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا نبیوں کو بھی نہیں بخشا ہمیں کہاں بخشنے والا ہے ان ظالموں کے دلوں پر ضد کا گلاب چڑھا ہوا ہے یعنی ایک ضد انہوں نے ہٹ دھر بھی کی ہوئی ہے کہ نہیں مینس نہیں نو مینس نو اس طرح کے یہ ظالم ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے گرانی ہے اس لیے وہ سن نہیں سکتے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے آیات سے منہ پھیر لینے سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے یا اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا ان کو مہلت دی گئی ہے یہ نہ مانے تو ان کے لیے ہماری طرف سے ہلاکت کا وقت مقرر ہو چکا ہے کہ کب ہلاک ہونے والے کب موت آنے والی ہے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ان کے ظلم اور شرک کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا پھر رکو نمبر نائن ہے آیا نمبر سکسٹی سے لے کے سیونٹی تک جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدر کی جو ملاقات تھی اس کے بارے میں اور سفر کے کچھ شرط رکھے گئے تھے اس کے بارے میں بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام ایکچولی خدر سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا کیونکہ خدر کو کچھ ایسی نالج دی گئی تھی جو موسا علیہ السلام کو نہیں دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق ہو گیا کہ میں ان کے پاس سے وہ نالج لے لوں اس میں الگ الگ تفسیر آئی ہے لیکن اس میں ہم نہیں جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یا ساتھی بھی آتا ہے جن کا نام بتایا جاتا ہے یوشے بن نون ان سے کہا ہمیں دو دریاؤں کے سنگم تک جانا ہے یعنی دو دریا جہاں پر ملتے ہیں وہاں جانا ہے وہ اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی لے کے گئے تھے روسٹڈ فش جو تھی وہ ساتھ میں لے جائے تھے اور انہیں حکم دیا گیا کہ جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور نکل جائے گی پانی میں گم ہو جائے گی تو وہاں پر آپ کو کھدر ملیں گے وہی ایک جگہ ہے جہاں پر وہ کھدر ہیں تو دونوں چلتے رہیں علیہ السلام اور ان کے جو شاگرد یا جو ساتھی تھے وہ دونوں چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ دو دریاؤں کے سنگم میں پہنچ گئے یہ دونوں وہاں سو گئے اب تھک گئے تھے سو گئے مچھلی یوشے بن نون جو تھے ان کے تھیلی کے اندر رکھی ہوئی تھی ایک بیگ میں تھی تو وہ جو مچھلی تھی وہ سنگم پر زندہ ہو کے نکل گئی اب یہ یوشے بن نون تھے انہوں نے دیکھے لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اس لیے انہوں نے نہیں جگایا انہوں نے سوچا کہ جب وہ جاگیں گے تو پھر میں بتا دوں گا اب ہوا یہ کہ وہ بتانا ہی بھول گئے پھر وہ اپنا سفر جو ہے کنٹینیو کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ مچھلی کب نکل کے چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے نا جہاں پر منزل تھی اس سے آگے بڑھ گئے تو یہ ہوا کہ ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی ٹائرڈنیس آ گیا ان میں تو ساتھی سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے کھانا لا کے دو بھوک لگی ہے میں بہت تھک بھی گیا ہوں تو یہاں یوشے بے نون کو پھر یاد آیا کہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور یہ قصہ سنانا میں بھول ہی گیا کہ ایسا ہوا تھا وہاں پر تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ایکچولی بھول گئے تھے لیکن جو بھولے تو کس کی وجہ سے شیطان نے ان کو بھلوا دیا تو بھول جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جب ہم اچھی بات کرنا یا اچھا کام کرنا بھول جاتے وہ بھی شیطان کا حربہ ہوتا ہے تو موسا علیہ السلام نے پھر کیا کہا اور غصہ نہیں وہ بولے چلے واپس چلتے ہیں اور وہیں ہماری منزل ہے تمہیں پتہ ہے نا کہاں پر وہ سنگم ہے اور کہاں مچھلی غائب ہوئے تھے ہم وہاں واپس چلے جاتے ہیں تو دیکھیں ٹیچر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپک نہیں کی بلکہ ان سے کہا کہ ہم واپس ریٹرن ہوتے وہاں پر یہاں پہنچے تو حضرت خیدر ملے وہیں پہ خیدر مل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حصول علم کی خاطر ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نالج چاہیے کچھ نالج تمہارے پاس ایسے ہیں جو میرے پاس نہیں ہے تو یہ علم کا سفر تھا ان کا تو یوشب نون نے کہا ٹھیک ہے لیکن شرط ہے ایک شرط رکھتا ہوں اگر یہ قبول ہے تو پھر میرے ساتھ رہوں انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ بھی کروں آپ خاموش رہیں گے سوال نہیں کریں گے مجھ سے جب تک میں خود حقیقت حال نہ بتا دوں تم مجھ سے سوال نہیں کرنا لیکن مجھے گارنٹی ہے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے ان باتوں پہ کہ میں یہ چیز کیوں کر رہا ہوں اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ علم کے راستے میں صبر ضروری ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر ہمیں پورا قرآن سمجھ میں آ جائے یا ہم کوئی اور نالج جیسے تجوید ہے یا کوئی اور نالج ہم لے رہے ہیں تو ایک دن میں یا ایک مہینے کے اندر سب کچھ سیکھ سکیں یہ پاسبل نہیں ہے علم صبر مانگتا ہے علم جو ان کے راستے میں ہم رہتے ہیں تو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے اب چلے لاسٹ رکو ہے یہاں پر اس جز کا پندرہویں جز کا پندرہویں پارے کا لاسٹ رکو آتا ہے ٹین نمبر جس کا کنٹینیوشن ہم سولہویں پارے میں دیکھیں گے اوکے okay? رکو نمبر ٹین آیا نمبر سیونٹی ون سے ایٹی ٹو تک لیکن وہ سارے آیت یہاں پر نہیں آدھی آیت ہم وہاں دیکھیں گے سکسٹین پارے میں جس میں سفر میں شرائط کی پابندی نہیں کرنا یعنی انہوں نے اس شرائط کو پورا نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے اب دونوں چل پڑے کون موسیٰ علیہ السلام اور خیدر اب یہاں پر کچھ مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ بن نون کہاں رہ گئے وہ ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ہمیں پتہ ہے خیدر اور موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور ایک کشتی پر سوار ہوئے حضرت خدر نے کشتی کو نقصان پہنچایا کچھ توڑ دیا اس میں سے تھوڑا پارٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ کیوں ایسا کیوں کیا تم نے ان لوگوں نے ہمیں سوار کیا ہمیں ہیلپ کی سواری دی مگر آپ نے کشتی ہی توڑ دی حضرت خدر نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہ کرو گے انہوں نے بھول کی معذرت کی علیہ السلام نے کہ سوری مجھ سے غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں پھر دونوں آگے چل دیے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کوشچن نہیں کرو اب صبر نہیں ہوا اس لیے انہوں نے علیہ السلام نے پوچھ دیا اب معافی مانگی چلے آگے بڑھیں راستے میں ایک لڑکا ملا حضرت خدر نے اسے قتل کر دیا مار ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے آپ نے برا کیا اب یہاں پر اور زیادہ برائی ہوئی کہ مارے ڈال دیا قتل کر دیا ناحق ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اس طرح سے انہوں نے کہا اب آگے کی آیتیں سکسٹین پارے میں آتی ہیں تو یہاں پر ہمارا ففٹین پارہ ختم ہو رہا ہے پندرہ نمبر پارہ فنش کیا الحمد للہ